جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی اس مسجد میں دروس المحمہ لعامت العمہ جو سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ شیخ نباز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مختصر سی اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے شروع کی گئی تھی اور نماز تک ہماری گفتگو پہنچی تھی نماز کے شروع نماز کے ارکان نماز کے واجبات اور نماز کے اندر جو مصنون چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا تھا آج کے درس میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے جو نماز کو باطل کر دینے والی ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام الباز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آٹھ چیزیں بیان کی ہیں جن سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے ان چیزوں کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی چیز ہم کر رہے ہوں جس سے ہماری نماز باطل ہو جا رہی ہو اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو اس لیے جاننا ضروری انسان کے لیے اپنی نماز کی حفاظت کے لیے تاکہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو تو نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے یہاں امام نباز رحمۃ اللہ نے آٹھ چیزیں بیان کی ہیں اور ان آٹھ چیزوں کو انشاءاللہ ہم دو درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن یہاں جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ظاہری اور حصی چیزیں ہیں نماز کو باطل کر دینے والی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ظاہری اور حصی ہیں نظر آنے والی جیسے انسان کا قہقہ لگا دینا انسان کا نماز میں بات چیت کرنا کھانا کھانا پانی پینا یہ سب ظاہر میں نظر آنے والی چیزیں حصی چیزیں ان سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ ہماری نمازوں کو باطل کر دینے والی گویا کہ ہم نے نماز پڑھا ہی نہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے اس سے زیادہ مہلک ہے اور اس سے زیادہ ہمیں ہماری نمازوں کو باطل کر دینے والی ہے اور وہ کون سی چیز ہے ریاکاری دکھاوا کہ انسان دکھاوے کے لیے نماز پڑھے ریاکاری کے طور پر انسان نماز پڑھے دکھاوے کے لیے روزہ رکھے دکھاوے کے لیے انسان حج کرے دکھاوے کے لیے انسان روزہ رکھے اور کوئی کام کرے دکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگ اسے کیا کہیں یعنی دیندار کہیں متقی کہیں پرہیزگار کہیں تو ایسی صورت میں انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے چاہے وہ کتنا ہی لمبی نماز کیوں نہ پڑھے کتنی لمبی نماز پڑھے وہ دو رکعت پڑھتا ہے دس منٹ میں لیکن دکھاوے کے لیے تاکہ لوگوں کی نظر میں میں متقی بن جاؤں پرہیزگار بن جاؤں دنیا کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے تو اسے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے گویا کہ اسے نماز پڑھی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی اسی نماز کی قیمت ہے یا اسی عبادت کی قیمت ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے اما عمر اللہ عبد اللہ مخلص اللہ الدین اسی بات کا حکم دیا گیا تھا لوگوں کو کہ سوئی کے ساتھ خالص اللہ کی بات کریں اللہ کے لیے کریں اللہ کی رضا کیونکہ اللہ نے جو ہے جزا دینا ہے اللہ یوم جزا اور سزا کا مالک ہے اللہ ابراہین حساب لے گا اور اللہ ابراہین کو فیصلہ کرنا ہے تو اللہ رب العامین کے لیے اگر وہ نماز نہیں ہوگی تو اللہ رب العامین اس کو قبول نہیں کرے گا عبادات کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ایک شرط کیا ہے کہ انسان اس عبادت کے اندر مخلص ہو خالص اللہ کے لیے کرنے والا ریا کاری اور نمود نہ ہو ان نمل اعمال و بنیات اعمال کا دار مدار خالص نیت پر ہے اخلاص کے ساتھ کی جانے والی یہ بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو خالص نیت اللہ کے لیے ہو جو کسی کو دکھانے کی نماز پڑھتا گویا کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا یہ ریا کاری ہے یہ ریا کاری شرک ہوتی ہے دکھاوا شرک ہوتا ہے تو اس لیے انسان اپنی تمام باتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے پہلی شرط ہے دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے تو عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اب آپ دیکھیے جنازے کی نماز ہوتی ہے نا جنازے کی نماز کا کیا طریقہ ہے کہ اس میں رکو سجدہ نہیں ہے اس میں تشہد نہیں ہے اب آدمی اس وقت رکو کرے گا سجدہ کرے گا تو جنازے کی نماز ہوگی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہر کر کے اسے نماز پڑھی ہے جنازے میں نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ بغیر رکو اور بغیر سجدے کے وہ نماز پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو کر کے انسان اس کو پڑھتا ہے تو نبی کا طریقہ یہ ہے ہم یہ پنجوقتا نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت کے اندر ہم ایک رکو کرتے ہیں ایک سجدے اور ایک اور دو سجدہ کرتے ہیں اگر آدمی نے الٹا کر دیا تو کیا اس کی نماز ہوگی دو رکو کرے ایک سجدہ کرے یا دو رکو کرے تین سجدہ کرے چار سجدہ کرے نہیں ہوگی اس کی نماز یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق انسان کی عبادت ہونی چاہیے اگر طریقہ انسان چھوڑ دے گا اس نماز کو یا اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو ایک بنیادی چیز ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے دلوں پر توجہ دینے اور اخلاص کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان ریاکاری سے بچے تو یہ ریاکاری بھی انسان کی نماز کو بادر کر دینے والی چیز ہے وہ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ ابامن تین بندوں کو لے کر کے آئے گا تین بندے ایک عالم ہوگا قاری ہوگا ایک مجاہد ہوگا ایک مالدار شخص ہوگا جو عالم ہوگا قاری ہوگا اس نے کیا کیا ہوگا لوگوں کو نماز پڑھائی ہوگی بچوں کو لوگوں کو قرآن سکھایا دین کی تعلیم دی سب کچھ کیا اس نے دین کی تبلیغ کی دین کی نشر و شاعت کیا اس نے دین کو لوگوں تک پھیلایا دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا کہے گا ہم نے تجھے علم کی نعمت دی تھی علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا تو نے کیا کیا تو کہے گا ہم نے تیرے دین دین کو پہنچایا لوگوں تک قرآن سکھایا لوگوں کو تعلیم دی نماز پڑھاتا تھا میں دین کا درس دیتا تھا داو تبلیغ کا کام کرتا تھا تیرے دین کو لوگوں تک پھیلایا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے تو نے دنیا کے لیے کیا تھا کاری کے طور پر کیا تھا کتنا بہتر عمل تھا دنیا کے لحاظ سے نیت اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہو سکتا کوئی انسان بہت کچھ کرتا ہو لیکن اس کی نیت صحیح نہ ہو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا اس لیے نیت کے علاج بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہے انسان کو ہمیشہ اپنے دل پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر دل خراب ہو گیا سارا عمل خراب ہو جائے گا ساری محنت رائے گاہ ہو جائے گی ساری محنت برباد ہو جائے گی پوری زندگی اس نے دین کے لیے محنت کی خوب دعوت کیا تبلیغ کیا نشر و شاعت کیا دین کو پھیلائے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ حکم دے گا پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹ کرتے گھسیٹتے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا مجاہد آدمی جہاد کے اللہ کی راہ میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جین اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا قتال کیا کافروں سے جنگ کیا اس نے جو کچھ اللہ نے طاقت دی تھی اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا بظاہر اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تجھے طاقت دی تھی ہم نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی تو نے کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کے لیے سب کچھ کیا اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں تجھے جو ہے کمانڈر کہیں بہت بڑا بہادر بہت بڑا جنرل ہے یہ بہت طاقتور انسان ہے یہ اور تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا لہذا یہاں تجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے میں داخل کر دیا جائے گا جہاد بہت اہم عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کے باوجود ریاکاری تھی دکھاوا تھا اللہ کے لیے اس نے نہیں کیا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جاننا میں داخل کر دے گا مالدار آدمی اللہ نے اسے مال دیا خوب دولت دی اس نے بھی دنیا میں بہت کام کیا مسجدیں بنوائی مدرسے بنوائے یتیم خانے بنوائے بیواؤں کا خیال رکھا یتیموں کا خیال رکھا قرآن چھپوائے دین کی کتابیں چھپوائیں سب کچھ کیا اس نے اس مال دولت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا لیکن کمی کیا تھی کمی حسن نیت کی تھی خلاص کی تھی دنیا والوں کے نے کیا دنیا والے ہمیں مالدار کہیں میں جہاں جاؤں میرا نام ہو میری تعریف ہو میرے لیے جگہ چھوڑ دی جائے فلاں صاحب آ رہے ہیں شیخ صاحب آ رہے ہیں اور مالدار صاحب آ رہے ہیں فلاں غنی صاحب آ رہے ہیں جگہ چھوڑ دو ان کو آگے بٹھاؤ دنیا کے لیے اس نے کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں قیامت کے دن حاضر کرے گا تو کہے گا کیا کیا تو نے تجھ کو میں دولت دیا تھا وہ کہے گا کہ ہم نے تیرے دین کے لیے سب کچھ کیا غریبوں کی مدد کی بیاہوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا تو نے دنیا کے لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں دنیا والے تجھے مالدار کہیں دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا دنیا والوں نے تجھے بدلہ دے دیا تو جہاں بھی جاتا تھا غنی کے نام سے پکارا سخی کے نام سے پکارا جاتا تھا دنیا میں تم لوگوں کا بدلہ مل گیا تو نے دنیا کے لیے کیا تھا نا دنیا والوں نے دے دیا بدلہ ہمارے یہاں دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسے بھی جاننے میں داخل کر دیا جائے گا سب بہت عمل اچھا کیا نا سب نے لیکن کس چیز کی کمی تھی اخلاص کی کمی تھی حسینیت کی کمی تھی اللہ کی رضا کی کمی تھی دنیا والوں کی رضا دنیا والے خوش ہو جائیں دنیا والے ہماری تعریف کریں تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ مانوی چیز ہے جو انسان کی ہر بات کو باطل کر دینے والی نماز ہو روزہ زکوٰۃ کوئی بھی چیز ہو قربانیں ہمارے یہاں دیکھیے لوگ قربانیاں کرتے ہیں قربانیوں میں کتنی ریاکاریاں کاریاں ہوتی ہیں لوگ جانور لے کر کے آتے ہیں باقاعدہ پیریڈ کراتے ہیں پورے معاشرے میں پورے خاندان میں پورے علاقے میں پورے محلے میں اس کو گھماتے ہیں بہت سارے لوگ اس کی قیمت بھی لکھ کر کے اس کے گردے میں لٹکا دیتے ہیں کہ ایک لاکھ کا بکرا یہ پانچ لاکھ کا بکرا یہ دمبا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لئی الان اللہ لہ محا ولا دما ہوا ولا کی نالح تخوا میرک اللہ تعالیٰ کے یہاں خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے قیمت نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ کے یہاں تقوا اور دینداری اخلاص پہنچتا ہے کہ یہ کیا یہ ہمارا مال اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے کہ یہ گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے اوپر خون جاتا ہے اوپر نہیں انسان کا تقوا جاتا ہے اللہ نیت دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے تو بکرے لاتے ہیں بڑے بڑے بکرے فیس بک پہ ڈالیں گے یوٹیوب پہ ڈالیں گے سوشل میڈیا پر ڈالیں گے فلاں سیٹ صاحب کا بکرا یہ دس لاکھ کا بکرا دمبا لے کر کے آئے یہ سب ریا کاری کے اندر یہ چیز آتی ہے انسان عمرہ کرنے جاتا ہے حج کرنے جاتا ہے خوب فوٹوگرافی کرتا ہے خوب بناتا ہے سجدہ کر رہا فوٹو لے رہا ہے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے طواف کر رہا ہے دعا کر رہا ہاتھ اٹھا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے ارے بھیا اب اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو سب دیکھ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی ہے کوئی چیز مخفی نہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے تو انسان سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں صاحب احرام باندھتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں طواف کرتے ہیں رکو کرتے سجدہ کرتے یا جو ہے صحیح کرتے بال مڑاتے سب فوٹو لے کر کے ڈالتے ہیں ویڈیو کہاں پر سوشل میڈیا اور فیس بک فیس بک پر اور یوٹیوب پر یہ سب لیاکاری کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ کے یہاں دفتر میں لکھ دیا گیا ہے دنیا کے لیے انسان ساری باتیں نہیں کرتا اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ ساری ریاکاری کاری کی صورتیں ہمارے معاشرے میں داخل ہیں لیکن لوگ اس کو دھڑنے سے کرتے ہیں لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں جی ہاں یہ سب کرنا جائز نہیں میرے بھائی دل کی اصلاح سب سے اہم چیز اگر دل درست ہو گیا تمام چیزیں درست ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو مخفی چیزیں ہیں جو نظر نہ آنے والی چیز مانوی چیز ہے ریاکاری اور دکھاوا سب سے پہلے اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے اس کی اصلاح کرنی ہے اپنے آپ کو دکھاوے سے ریاکاری سے بچانا ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے اگر ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا تو یہ جو چیزیں مصنف نے بیان کی ہیں یہ ظاہری اور حصی چیزیں ہیں جیسے مصنف نے آٹھ چیزیں بیان کی سب سے پہلی چیز کیا بیان کی انہوں نے الکلام العمد ذکر بدالک فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے جان بوجھ کر کے کلام کرنا نماز میں گفتگو کرنا ٹھیک ہے جان بوجھ کر کے نماز کے اندر گفتگو کرنا علم بھی ہے اور انسان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان نماز میں گفتگو کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کی نماز باطل ہو جائے گی امنا سی اور جاہل فلاں تبتل و و لیکن اگر انسان بھول گیا مان لیجئے یا انسان جاہل ہے تو اس کی نماز نہیں باطل ہوگی ایک انسان بھول گیا کہ میں نماز میں ہوں اور اس نے کچھ کہہ دیا بول دیا اس کو یاد آ گیا کہ میں نماز ہوں پھر خاموش ہو گیا نہیں بولتا ہے تو اس کی نماز نہیں باطل ہوگی یا انسان جاہل ہے بیچارہ نیا نیا اس نے اسلام قبول کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز کے اندر نہیں بولنا چاہیے تو اسی صورت میں انسان کی نماز باطل نہیں ہوگی پہلے شروع شروع اسلام کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے نماز میں باتیں بھی کرتے تھے لیکن اللہ رب العامی نے آیت کو نازر فرمایا وقوم قوم اللہ قانتین ایک سوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اللہ کی بات کرو تو اس کے بعد سے نماز کے اندر بات چیت کرنا بند ہو گیا پہلے انسان جیسے آپ طواف کرتے ہیں طواف عبادت ہے نا لیکن انسان طواف میں بات چیت کرتا کہ نہیں کرتا ہے کرتا بات چیت آپ صحیح کرتے ہیں صفا مروا کی بھی عبادت ہے لیکن اس میں انسان بات چیت کرتا ہے ایسی نماز پڑھتے تھے تو بات چیت ضروری بات چیت کر لیا کرتے تھے لیکن جب اللہ نے شاید کو تعالیٰ قوم اللہ قانتی سور بقرہ کی آیت نمبر دو سینتیس ہے تو اس کے بعد بات چیت کرنا بند ہو گیا نماز کے اندر بات چیت بند ہو گئی لیکن اگر کوئی آدمی بھول کر کے کہہ لے اس کو نہیں معلوم ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کے اصل کے دیس ہے کہ اللہ رب العامین نے ہماری امت سے بھول چوک کو اور غلطی کو معاف کر دیا ہے انسان اگر جان بوجھ کر کے کرے گا علم ہونے کے بعد تب اس کی نماز باطل ہوگی اور اس کی ایک دلیل بھی ہے ایک صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاون حکم السلم وہ معاویہ دوسرے ہیں معابے نبی سفیان جی۔ امی المومنین وہ دوسرے ہیں یہ معاویہ بن الحکم السلمی دوسرے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کسی کو نماز میں چھینک آ گئی تو انہوں نے کیا کہی رحم و اللہ لوگوں نے ان کو گھور کر کے دیکھنا اس طریقے سے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھے برباد کرے یا اس طریقے سے تم لوگوں کی ماں تمہیں برباد کرے تم ایسا کیوں کر رہے ہو پھر لوگوں نے اس طریقے سے مار کر کے ان کو خاموش کرانا چاہا اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے نماز پڑھ لی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے یہاں بات کیا انہوں نے یہاں پر گفتگو کی لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ حکم ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو نماز ختم ہوگی ہمارے نبی کی بات تشریف لے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں پایا آپ نے بڑے پیار سے مجھ کو سمجھایا نہ ڈانٹا نہ مجھے اعتاب کیا نہ سرجنش کی نہ کوئی غصہ کیا نہ آپ سے باہر ہو گئے نہ گالی گلوچ کچھ بھی نہیں کیا بہت پیار اور محبت سما نبی نے سکھلایا کیا سکھایا کہ یہ نماز ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تصویر کرو اللہ کا ذکر کرو قرآن پڑھو خاموشی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہذا اس میں دنیا کی گفتگو کرنا بات چیت کرنا یہ درست نہیں ہے اس سے منع کر دیا گیا کتنے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا بہت اچھے انداز میں کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا ان کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کے اندر بات چیت کرنا بند ہو گیا اسے نماز اور دین کی تعلیم انسان کو پیار سے دینا حکمت کے ساتھ چھنداز انداز میں دینا لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ ہے جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں فائدہ آپ اچھے انداز ان کو بتا دو مان گیا الحمد للہ نہیں مانا تو بھی آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو زبردستی بنواؤ آپ پیار سے اس کو بتا دو بھائی یہ شریعت کا حکم ہے دین کا حکم یہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کوئی سگریٹ پی رہا ہے کوئی اور کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو بتا دو لیکن آپ اس کو زبردستی نہیں توڑوا سکتے کیا آپ اس کو زبردستی توڑوا دیں یا چھوڑوا دیں یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام لوگوں کو اچھے انداز میں دین کی نصیحت کرنا دین کا پیغام پہنچا دینا دین کی بات بتا دینا اس پر عمل کرے الحمد للہ آپ کو اجر ملے گا بھی ڈبل اجر ملے گا اگر نہیں عمل کرتا اس پر تو بھی آپ کو اجر ملے گا آپ نے ہر بات بتا دیا لوگوں کو آپ نے کوئی کوتا ہی نہیں کی تو اس طریقے سے اچھے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم جاہلیت میں تھے ہم نے اسلام قبول کیا جاہلیت کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے تھے بدشگونی کرتے تھے برا شگون لیتے تھے برا شگون یہ ہے کہ نہیں یعنی جیسے چڑیا اڑاتے تھے کوئی کام کرنے سے پہلے تمہارے بھی نے کہا کہ نہیں انسان کا وہ ہے اس سے کوئی چیز فرق نہیں پڑتا ہے کہ چڑیا ادھر چلی جائے ادھر چلی جائے وہ لوگ کیا کرتے تھے ہمارے جاہلیت کے اندر کوئی کام کرنے سے پہلے چڑیا اڑاتے تھے اگر چڑیا بائیں طرف نکل گئی تو کام نہیں کرتے تھے اگر بائیں طرف اڑ کے جاتی تھی تو کام کر لیتے تھے تمہارے بھی نے فرمایا کہ سب غلط چیز ہے یہ سب آپ کا وہم ہے وہ سوسا ہے اس سے آپ کی قسمت پر کچھ نہیں فرق پڑتا ہے اس چڑیا کو کیا معلوم کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا اس کو معلوم ہے انسان کو خود نہیں معلوم چڑیا کو کیا معلوم رہے گا تو بھی نے کہا کہ اس سے تم کام سے نہ رکو یہ کوئی چیز نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے جو کاہن ہوتے تھے نا وہ غیر بتاتے تھے کہا کہ بھی نہ ان کے پاس مت جاؤ کیونکہ جو غیر جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو شریعت محمدیہ کی انکار کر دیتا ہے لیکن اگر کاہن کے پاس گیا اس کی بات کو سچا نہیں مانا لیکن تسلی کے لیے گیا چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اتنا سخت جرم ہے کاہن اور غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے پاس جانا شریعت کے اتنا بڑا جرم ہے تمہارے بھی نہیں کہا نہیں لوگوں کے پاس نہ جاؤ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بہت اہم ہے اس میں عقیدے کا ایک بہت بڑا درس ہے اس لیے پوری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آخر میں ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک لونڈی تھی اور لونڈی اوت پہاڑ کے پاس بکریاں چراتی تھی یا بکریاں چراتی ہے وہ بھی لونڈی ہے ابھی ہمارے پاس میں ایک دن گیا دیکھنے کے لیے بکریوں کو تو کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لے کر چلا گیا ایک بکری کم ہوگی کھا لیا بکری بھیڑیے نے تو مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو مار دیا کس کو مار دیا لونڈی کو جو نوکرانی تھی لونڈی تھی جو بکریاں چراتی تھی اہد پہاڑ کے پاس اہد پہاڑ کہاں ہے مدینے میں ہے تو انہوں نے اس کو مار دیا مارنے کے بعد بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھے اس کو نہیں مارنا چاہیے بیچاری مسکین اور لڑکی ہے کمزور لڑکی ہے لوڈی ہے ہم نے مار کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اللہ کے سر سے کہنے لگے تو ہمارے بھی اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں لوڈی ہے آزاد ہو جائے مجھ سے تو بھی نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ میرے پاس لے کر کیا وہ گئے ان کو لے کر کے آئے اس لوڈی کو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تمہارے بن اسے دو سوال کیا پہلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے پھر دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں تو اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تمہارے بھی نے کہا آتقہ فعینہ مومنہ اسے آزاد کر دو مومن ہے وہ مسلمان ہے وہ اسے آزاد کر دو اب دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں اکثریت اس ایسی ہے لوگوں کی کہ آپ ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ کہاں تو کہیں گے اللہ ہر تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے یہ یہ کفر کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے یہ اللہ رب العالمین اور و الرش طوا اللہ تعالیٰ کہاں ہے عرش پر مستوی عرش پر اللہ رب العالمین قرآن اللہ رب العالمین سات جگہوں پر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جب الامین کہاں سے آتے تھے اوپر سے آتے تھے نا اوپر سے مانوی کے پاس آتے تھے اللہ کا پیغام لے کر کے اور ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اوپر جاتے ہیں ہمارے اعمال جنت اوپر ہے حضرت آدم اسلام اوپر رہتے تھے جنت میں اللہ ان کو جنت سے نیچے بھیجا دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش کے اوپر ہے ساتویں آسمان کے اوپر پانی ہے اور کرسی ہے اس کرسی اور اس کے اور عرش ہے اس عرش پر اللہ رب العالمین ہے عرش پر دنیا کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اس کے بعد کرسی ہے اس سے اس کے بعد جو ہے خلقت میں بڑی مخلوق کرسی ٹھیک ہے جس پر اللہ اقبال نے اپنا دونوں قدم رکھے ہوئی ہے تو کرسی ہے وہ جیسا کہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کرسی ہے آیت الکرسی ہے نا سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت کون سی آیت الکرسی ہے وہ معلوم ہے بات جی ہاں تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو ایک تو غیب نہیں معلوم تھا اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو بتا دیتے کہ لونڈی مومن اسے آزاد کر دو آپ نے پہلے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کا امتحان لوگ امتحان لیا اور اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے آسمانوں کے اوپر تمہارے نبی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ ہر مسلمان کے عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہر جگہ نہیں ہے معراج کا واقعہ پیش آیا نا مانوی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو معراج کے لیے آپ اوپر گئے تھے نا کہاں گئے تھے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے نا تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی بات سمجھ آ رہی نا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے سورج ہے سورج کہاں ہے زمین پہ ہے کہ اوپر ہے اوپر ہے نا لیکن اس کی روشنی ہر جگہ اللہ کے لیے اونچی اور برند مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ہم لوگ بیٹھے ہیں سب اللہ کو معلوم ایک پتا گرتا ہو بھی اللہ کے علم ہے چونٹی مرتی ہو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے کوئی مخلوق پیدا ہوتی ہے اللہ کو اس کا علم ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم ہے اللہ رب العامن کو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہر چیز کا علم اللہ رب العامن کو ہے سب کچھ ہمارے سینے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی جانتا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے امام منیفا رحمۃ اللہ کتنے بڑے امام تھے وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اسے یہ پوچھو کہ عرش کہاں ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم عرش اوپر ہے نیچے مسلمان نہیں ہے کون کہتا تھا امام منیفا رحمۃ اللہ کا فتوائی ہے ان کے شاگردوں نے کتابوں کے اندر بیان کیا تو اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ ہے اس کا علم ہر جگہ ہے لیکن اس کی ذات عرض پر جلوہ فروز ہے اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کی ذات ہمارے ساتھ نہیں اللہ علم سے ہمارے ساتھ ہے مدد سے ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرنے والا امام بنیفا رحمۃ اللہ نے یہ مثال دی لوگوں کو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے اور وہ بھائی دوسرے شہر میں رہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میں تمہاری مدد کروں گا مان لیجیے آپ ہم لوگ یہاں پر سعودیہ میں ہیں نا ہم لوگ انڈیا پاکستان کے بنگلہ دیش کے ہیں دوسرے ملک کے ہیں وہاں ہمارے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کی مدد کروں گا کہتے کہ نہیں کہتے ہم یہاں ہوتے ہیں لیکن ہمارا بھائی کہاں ہے اپنے ملک میں ہے ہم کیا کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ پریشان مت ہو فکر مت رہو پیسہ لگے نا پیسہ لگاؤں گا کورٹ میں جاؤ کچہری میں جاؤ وکیل کے پاس جاؤ کوئی واقعہ ہو گیا تو انسان یہ کہتا تو امام بنیفا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ اور ایسی تمام آیتوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے شروع کیا علم پہلے علم بیان کیا یا لاسٹ بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر ہے تو یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے چونکہ عقیدے کی ایک بنیادی بات اس کے اندر ہے جس میں عام طور پر ہمارے ملک کے لوگ ناشنا نہیں جانتے ہیں اس لیے میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھی سنائی آخر میں کہ بی بین فرمایا کسی آزاد کو تو مومن ہے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے کہا کہ اوپر ہے کہا میں کون ہوں کہا آپ اللہ کے نبی ہیں لہذا مسلمان ہونے کے لیے دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے بھی آخری نبی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے ہر جگہ نہیں ہے اگر یہ مانیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو گویا کہ وہ ایمان کے خلاف ہے وہ اللہ نے اوپر سے قرآن بھیجا اتارا امین اوپر سے آتے تھے ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہماری نگاہیں اوپر ہوتی ہیں انسان اوپر اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے آپ ہندو سے پوچھو کہے گا اوپر والا جانا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اوپر والا جانا ہے مسلم بھی کہتا ہے اوپر والا جانے تو جو بھی اللہ نے دنیا کے اندر جتنے امبیا بھیجے ہر نبی کے دین میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نہ اس بلا اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے تو یہ عقیدے کی ہم کو اصلاح کرنی چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے قرآن میں ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ہزار سے زیادہ دلیلیں اس بات کی ایک ہزار سے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے ایک ہزار زیادہ دلیلیں ہیں قرآن میں حدیث میں اور اس طریقے سے علماء کے اقوال سب لے کے جمع کریں گے ایک ہزار سے زیادہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ ربامین عرش پر مجھ سے بھی تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ابامین کہا ہے عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے سب کے ساتھ نہیں ہے اور جہاں قرآن اللہ بیان اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے مدد کے لحاظ سے کافر کے ساتھ علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ علم کے لحاظ سے بھی مدد کے لحاظ سے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے مومن کہیں پھنس گیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے ان کے راستہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کے لحاظ سے لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے عرش پر جلوہ فروز ہے تو پہلی بات انہوں نے بیان کی کہ جان بوجھ کر کے علم ہونے کے باوجود بھی یاد بھی کہ نماز میں ہے اور اب اگر وہ بات کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھول گیا ہے جاہل ہے اور بات کر لیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور دلیل کیا ہے معاون حکم سلم رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے نماز میں بات کیا رحمت اللہ کا لوگوں سے پوچھا لیکن آپ نے نہیں کہا کہ نماز دہراؤ تو وہ نماز باطل ہوئی کیوں کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا اب اس کے بعد ہمارے بھی ان کو سکھا دیا ہمارے بھی ان کو سکھا دیا کہ نماز میں سب بات نہیں کرنا ہے نماز میں اللہ کا ذکر کرنا قرآن پڑھنا تصویر کرنا تکبیر کہنا اب وہ سمجھ گئے اب اس کے بعد اگر جان بوجھ کر کے کوئی کرے گا علم ہونے کے بعد تو اس طریقے سے اس کی نماز بات ہو جائے گی نیا کوئی مسلمان ہوگا اس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا چاہیے اب وہ نماز میں اگر گفتگو کر لیا نماز پڑھ رہا نیا مسلمان ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی نہیں اس کے پاس علم نہیں بیچارے کے پاس وہ جاہل ہے یہ انسان بھول گیا کہ میں نماز میں ہوں اور اس کی زبان سے کچھ باتیں نکل گئی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی چیز کیا ہو گئی جان بوجھ کر کی بات کرنا دوسری چیز ہنسنا کہا لگانا نماز کے اندر ہنسنا ٹھیک ہے یہ بھی کیا نماز کو باطل کر دینے والی چیز ہے تیسری چیز کیا ہے کھانا چوتھی چیز پانی پینا کھانا پینا یہ نماز کے منافی ہے نماز کی خوشر خدو کے منافی ہے اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ کھانے پینے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جو آج کے درس میں ہم بیان کیا باقی چار چیزیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو نبی کی سنت پر کام رکھے امین و صلاب محمد والا علی و صاحب خیر خیر سے ہیں نہیں ہو رہا تھا پہلے کیا ہاں، اچھا، فنش کر دیے ہیں انٹر کر دیں لائٹ دکھا رہے دو ہی لوگ دیکھ رہے ہاں بعد میں دیکھتے ہیں بڑھ جاتے ہیں کبھی ٹائم ہوتے ہی رہتا ہے